غزیف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ اللہ اللہ کے کے رسول صلی علیہ وسلم رات شروع میں غسل فرمایا کرتے تھے یا رات کے آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں وقت کبھی رات کے شروع ہی میں غسل فرما لیتے اور کبھی آخر رات کو غسل فرماتے میں نے کہا ہر تعریف اللہ کی جس نے اس معاملے میں وسعت رکھی ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو سو چوبیس